جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار رکعت پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسے وطن بنا لیا تھا یعنی یہاں انہوں نے شادی کر لی تھی سننے ابو تابوت حدیث نمبر ایک ہزار نو سو باسٹھ